لگی شریف تعال اللہ عما یشرکون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالی ہر قسم کی شبہ سے پاک مثل سے پاک مثال سے پاک شبیح سے پاک مشابہ سے پاک ند سے پاک زد سے پاک نظیر سے پاک عدیل سے پاک بدیر سے پاک لہذا اس کی اس کو کسی طرح بھی تصور میں نہیں لایا جا سکتا کسی تصور میں نہیں آ سکتا کسی تخیل میں نہیں آ سکتا کسی خیال میں نہیں آ سکتا کسی الفاظ کے سانچے میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے اللہ کے رسول نے خود کہا لا علیک اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا انت کما اصمت اعلیٰ نفسک تو جیسا ہے ہم نے ویسے ہی تمہیں مان لیا اب اس, اس سارے میری بات کو سورہ اخلاص نے یوں کٹھا کر دیا کل ہو اللہ ہو احد لا الہ الا اللہ ایک ہے اللہ ہو سمد ساری صفات کا مالک لم یلد ولم یولد بے عیب ہر عیب سے پاک میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس آیت سے اس سورج سے جو اللہ نے مطالبہ رکھا وہ بیان کر رہا ہوں ولم یق لہو کفوا احد اس کا مثل مثال مثیل ہے ہی نہیں نہ باہر و فرش میں نہ زمین و آسمان میں وہ اپنی مثال آپ ہے وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے زندہ ہے یہ تین باتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہیں یہ سبق ہم بھولے ہوئے ہیں یاد کرو بھائیو خلق کو سناؤ دنیا بھول چکی ہے کہ اکثر پہ اللہ بھی کوئی ہے ایک دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے اور ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے اور ایک دن اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے یہ بات ختم ہو چکی ہے تیسری بات بتانی ہے جیسا اللہ بڑا ایسے ہی اس کا رسول بھی بڑا جیسے اللہ بہت پیارا اس کا رسول بھی بہت پیارا جیسے اللہ بڑا کریم اس کا رسول بڑا کریم اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں عطا فرمائے اپنے نبی کو اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے اپنے نبی کو اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے اللہ کہتا ہے ان ربکم رب الرحیم میں تمہارا رب رعوف ہوں رحیم ہوں یہی اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ میرا نبی ایمان والوں کے لیے بھی رعوف ہے اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے اللہ نے نبی بھی ایسا دیا جو اپنی ذات میں بے مثال ہے جس کو حسان ابن ثابت نے کہا وہ احسن امین قلم ترقت عینی و اجمل امین قلم ترین قطد او ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ فرما رہے حسان کہہ رہے ہیں کہ میں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہر کمیوں سے پاک پیدا کیے گئے ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا جیسے خود اپنے آپ کو چاہا ہر چیز جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے میں کہتا ہوں اسی طرح اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے ہمارے ذمے ہے ہم بتائیں تو صحیح ہمارا راہبر کیسا ہے پوری دنیا کے انسان شخصیت پرست ہیں کوئی انسان اس سے نہیں نکل سکتا ہر انسان پر کسی نہ کسی شخصیت کی چھاپ پڑتی ہے اللہ اپنے نبی کی شخصیت کو بہت زیادہ واضح کر کے لا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ اللہ کے نبی کی ذات سے متاثر ہو جائیں اور فطری طور پر ہماری حرکات سکنات ہمارا بول چال اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو سارے عالم میں پہنچانا پھیلانا بتانا پچھلی کتابوں میں اپنے نبی کی پہلے کہانی سنو پچھلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں پچھلی کتاب کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے شائیا شائیا شائیہ علیہ السلام کو کھڑا کیا کہ اٹھو وہی آ رہی ہے شائع اٹھے وہی شروع ہوئی یا سماس میں اور دو انستی آسمان چپ ہو جا آسمان سنو اے زمین چپ ہو جا ان اللہ تعالی ان یدبر امرا اللہ ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے وہ یکب ایک شان کو وجود دینا چاہتا ہے یرید ان یبعث امین من الامیین ایک امی نبی بھیجنا چاہتا ہے لا یقول الخنا جو فضول گوئی سے پاک ہوگا لفظن والا سخاف جو بد اخلاق نہیں ہوگا شور مچانے والا نہیں ہوگا لو لم من قدم سکی نت ہی زمین پر ایسے آجزی سے چلے گا کہ اگر جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے وہ نہیں القصب الیابس لم یسما من تحت قدم ہے وہ خشک لکڑیوں پہ چلے تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز سنائی نہ رہے آب لہو کل خلق جمیل ہر خوبصورت اخلاق کا اس سے مالک بنا دوں گا اجال السکینت لباس ہو اس کا کرتا لباس ہوگا بل در شعار ہو نیکی اس کی پہچان ہوگی بل حق کا ہو حق اس کا بول ہوگا بل اگلا سیرت ہو اگل اس کی سیرت ہوگا اللہ بل معروف ہو معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے الفا والوفا طبیعت ہو سچائی اور سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی بھی اس کی برکت سے ہدایت عام کروں گا افغا بھی برکت سے اندھی آنکھیں بینا ہو جائیں گی آدانن سما اس کی برکت سے بہروں کو گویائی سماعت ملے گی وہ آدانن سما جو بہرے ہو چکے ہیں حق کی آواز سننے سے جن کی شکت ختم ہو چکی ہے وہ حق کی آواز سننے کے قابل ہو جائیں گے وہ قلوبن غلفا اور اس کی برکت سے جو دل پردوں میں لپٹ چکے ہیں ان سے پردے ہٹا دوں گا اور ان کے اندر ہدایت کا نور بھر دوں گا بھی بادل قلعہ اس کی برکت سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا اگنی بھی بادل آئلہ اس کی برکت سے میں فقیروں کو غنی کر دوں گا اور اور استن کے ذریعے ہی سیام من الناس عدین من الحلقہ اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جہنم سے بجا کر جنت میں پہنچاؤں گا پرانی کر تھوڑا تھوڑا نمونہ بتا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا نمونہ اپنی کتاب میں آ جاؤ اپنی کتاب اللہ تعالی نے یا یوہن نبی انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و وداین اللہ بے ہی و منیرا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعت میں یوں کہا کرتا ہوں قرآن خانی کرتا ہے اپنے نبی قرآن نعت خانی کر رہا ہے جس کی اللہ تعریف بیان کرے جو اللہ کا ممدو ہو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ ان خانوں کو اللہ ہدایت دے جو آج گانے کے طرز پہ ناطے پڑھ رہے ہیں اور یہ نادان مجمع جو نیچے بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا نبی جس کی قرآن نعت خانی کرے اسے گانوں کی طرز پہ گایا جائے کوئی ہے میرے بھائیوں یہ کرنے کی بات یہ یہ تعریف ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے یا یہ قرآن کی نعت سنو قرآن کی نعت خانی سنو یا یہ نبی انا ارسلنا کا شاہدن ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شاهد مبشر نذير داعي إلى الله شمقت شراه يا أيها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صار عالم كنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من الله ورضوانا ما كان محمد أبا أهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما یہ قرآن ناتخانی کر رہا ہے قرآن یاسین بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم انك لعلى هدى مستقيم انك لعلى خلق عظيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى قوة بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى یہ قرآن نعت خان قرآن سے نعت بیان کر رہا ہوں آپ کو اللہ کے نبی نعت تعریف کو کہتے ہیں نا تعریف کو صرف شاعری کو نعت نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعت بیان کر رہا ہے فلاح افسن تب سرون بما اللہ تب سرون ان نہ ہو شاعر کلی لما کاما ترون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون ما لا ولاجرن غير ممنون خلقا عظيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك انلکلحر فصل ردی کا ان نشانیاں هو افر یہ سب قرآن کی خانی ہے ہاں ہم ہاں، اللہ کے رسول کا ڈھنڈورا ہیں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے اس ایک کے اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے ایک ایک طریقہ محفوظ ہے ہر ہر ادا تعجب جب بات کرتے تھے ادارتا کل کالا ودا ہو پورا ہاتھ کبھی انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے آپ پورا ہاتھ یوں کرتے تھے اور جب بات کرتے تھے یوں کرتے تھے یہ دیکھو میرے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے کتنی تک حرکتوں کو اللہ کے بندے ہم تک پہنچا گئے جب بات ہوتی تھی تو یوں ہو رہا ہوتا کبھی ایسے فرما رہے ایسے فرما کبھی یہ سمتر کبھی یوں بھی بیٹھیں یوں بھی بیٹھیں بیٹھنا موجود اذا اقبل اذا التفت التفت جميعا توجہ کیسے فرماتے تھے ادھر سے کسی نے بلایا ادھر سے کوئی مجھے کہ مولوی صاحب تو میں یوں دیکھوں گا ادھر سے کوئی مزدور میں یوں دیکھوں گا لیکن ہمارا نبی کیا کرتا تھا اذا التفت التفت جميعا ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے ہاں بھائی فرمائیے کیا کہتے ادھر سے کہتا یا رسول اللہ کرتے تھے سارا متوجہ ایسے پھر کر پھر فرماتے ہاں بھائی کہو کیا بات ہے از التفت التفت جمیا پورا پھر کے توجہ فرماتے تھے دیکھتے کیسے تھے جل نظر ہی الملاحدہ آپ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے ایک تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں کو آپ آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے آپ شرم و حیا کی وجہ سے آپ پوری آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے جو نبی مردوں میں بھی آنکھ بھر کے نہ دیکھے اس کی اس کی امت کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ اوروں کی بیٹیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں یہ ایسی امت ہے یہ ایک ایسے جوان ہیں جو اپنے نبی کا حیا ہی بول کوئی بتاتا تو صحیح انہیں پتا تو ہوتا کہ ہمارا نبی کیسے جن لو نظر ملاحظہ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں حضور کیسے دیکھتے تھے وہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ویسے لیکن لفظ کا ترجمہ جلو نظر ہی الملاحدہ آپ گوشہ چشم سے دیکھ یوں دیکھتے تھے ایسے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے نظر ہو الارض الل نظر ہی ال سما زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے کبھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو ایسے دیکھتے ایسے نہیں آنکھ اٹھاتے تھے خافذ طرف ہمیشہ نظریں آپ کی جھکی رہتی ہیں یمشی ہونن آپ چلتے کیسے تھے آجزی کے ساتھ ان تھوڑے کندھے آگے جھکے ہوتے تھے ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے کندھے آگے جھکا کے چلتے تھے زری الوشیا چلنا تیز تھا ازا زال کل ان قدم بھرپور اٹھاتے تھے لیکن رکھتے ہولے تھے چلتے تبادلے سے تھے کندھے جھکا کے چلتے تھے اکڑا کے نہیں چلتے تھے یسو کو صحابہ ہو صحابہ کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی بہت بڑا آدمی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھنے والے لکھ گئے ادا سر استنار وجہ ہو جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا گلنار ہو جاتا تھا چمکنے لگ جاتا تھا وہ ادا غدیبہ جب آپ غصے میں آتے تھے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آسار نظر آتے تھے ایک رگ تھی جو یہاں ابھر آتی تھی وہ اشاہ جب آپ ناراض ہوتے تھے اعراض فرماتے تھے غصہ نکالتے نہیں تھے اعراض فرماتے تھے اپنا غصہ پی جاتے تھے دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک حرکت اگلوں نے دیکھا میرا نبی کیا کر رہا ہے چلا کیسے بیٹھا کیسے شکل کیسی ہے سر کیسا ہے پاؤں کیسے ہیں وجود کیسا ہے اکولا من مربوہ اکثر من مشذب نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک عجیب آپ کی کرامت اور معجزہ کہ جب آپ مجمع میں چلتے جس میں عباس رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بھی موجود تھا جن کا قد میرے خیال میں آٹھ فٹ سے کم نہیں ہوگا جو گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے تو آٹھ فٹ سے بھی اونچا ان کا قد ہونا چاہیے اس لحاظ سے لیکن جب اللہ کے نبی چلتے تھے ان کے ساتھ بھی تو حضور کا قد حضرت عباس سے بھی اونچا ہو جاتا اور جب الگ ہوتے تو درمیانہ اطول من المربوع اکثر من مشدب درمیان میں قد جب ایسے مجمے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی گردن سب سے اونچی نظر آتی تھی یوں لگتا تھا بڑے قد کا آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن جب آپ سے مجمع ہٹ جاتا تھا تو آپ اپنے اصل قد میں ہوتے تھے اور جب آپ دونوں کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا قد سب سے اونچا نظر آتا تھا اور جب اپنے اکیلے چلتے تھے تو آپ اپنے درمیانے قد میں ہوتے تھے آپ کے قد کو بتا گئے آپ کا سر کیسا تھا عظیم الحامہ خوبصورت بڑا سر آپ کے بال کیسے تھے رجل الشعر گھنگریالے بال تھے کہاں تک جاتے تھے یوجاب شعر شاہ رہو شہمت او ہی اضا وفرا آپ کے بال آپ کے کان کی لو تک ہوتے تھے جب کبھی بڑھاتے تھے تو تھوڑا سا نیچے آ جاتے تھے تھوڑا سا نیچے آ جاتے تھے آپ تنگی کیسے کرتے تھے فرق عقیقت ہو فرق و اللہ فلا آپ تنگی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکل آتی تو نکلی رہنے دیتے تھے اور اگر نہ نکلتی تو آپ سیدھے بال پیچھے رہ جاتے تھے مانگ نکالنے کا تردد نہیں فرماتے تھے نکل آئی ٹھیک ہے نہیں نکلی تو بھی ٹھیک ہے آپ کی پیشانی کیسی تھی واسع الجبین واسع الجبین آپ کے آپ کو بھنے کیسے تھی ازب جل حواجب کمان کمانڈار کماندار آپ کے ابرو آپ کی بنے کماندار غیر کرنے یہاں بال نہیں تھے من غیر کرنے یہاں بال نہیں تھے یہ لمبی لمبی اور کماندار اور من غیر کرنے درمیان میں بال نہیں سوابق کھنی پلکیں کھنی پلکیں لمبی پلکیں کماندار پلکیں یہ درمیان کی جگہ خالی بینا ہما الغضب یہاں ایک رگ تھی جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر کے یوں باہر آ جاتی تھی آپ کا ناپ کیسا تھا اکنل ایرن آپ کا ناپ اونچا تھا یہ جگہ اونچی تھی یہ جگہ اگلی جگہ پتلی یہ جگہ اونچی لہو نور یا آلو ہو اور یہاں ایک نور کا حالت کا ہر وقت بنا رہتا تھا دور سے نظر آتا تھا کہ جیسے ناک بلند ہے اونچا ہے قریب جا کے دیکھتے تو وہ نور ہوتا تھا ناک درمیانی اعتدال کے ساتھ آپ کا بلند ناک تھا آپ کی آنکھیں کیسی تھیں اشکل اجاج احور اکحل او ہو ہو سرمگی آنکھ آپ کی پلکیں کیسی تھیں فی اشفار ہی وطف میں آپ کو مختلف حدیثوں سے چن چن کے الفاظ بتا رہا ہوں فی اشفار ہی وطف فی آئین ہی داج فی عنق ہی سطح فی ہی سہل قربان جائیں اس بدو عورت پر ام نے محبد الخذہ رضی اللہ عنہ ایسا بیان کر گئی اللہ کے رسول کو کہ آدمی ترجمے میں ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرے تو کیسے کیا جائے کیا خوبصورت تعبیر وہ کر رہی تھی اس کا نا کہنے کا کیسی رونق دودھ کہاں سے آیا کہ ایک قافلہ گزرا تین آدمی گزرے کون سے یہیں سے گزرے اس نے دودھ دوہا سارا برتن سارے گھر کے برتن بن گئے تو بڑی برکت والا تھا کہ کیسے کیسا تھا مجھے بتا اب وہ بتا رہی ہے فی عین ہی ستا فی اشفار ہی وقت فی سوت ہی سہل او ہو ہو کیا کہتے ہو احور اکحل ابل جلوش اندر اندرا ادا سمت اللہ الوقار اذا تکلم اللہ البہا کیا کہتے ہو مجھ سے کیا کہتے ہو مابت کے ابا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا وسیم قسیم حسن کا پیکر جمال میں ڈھلا ہوا حسن و جمال کا پیکر گردن بلند آنکھیں سیاہ آنکھیں موتی آنکھیں لمبی پلکیں لمبی بنیں گھنی رنگ چمکتا چہرہ دمکتا بولے تو خاموش ہو تو وقار ہو بولے تو جمال ہو تینوں سے زیادہ حسین اور حسن میں جمال میں ایسا کہ جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے آنکھیں کیسی تھیں اداج اشکل لمبی آنکھ موٹی آنکھ سیاہ آنکھ احور اکحل پتلی سیاہ باہر سفید سرمگی بغیر سرمے کے لگتا تھا سرما لگا ہوا ہے سرمگی اکحل احور احور احور بڑی آنکھ ہو پتلی سیاہ کالی ہو باہر سفیدی ہو سفیدی زبردست سفید سیاہی زبردست سیاہ آنکھ موتی کوئی خوبصورت آنکھ والا ہم کہتے ہیں ہرنی جیسی آنکھ والا اور اگر اللہ کے نبی کی یہ کہا جائے کہ حضور ہرنی جیسی آنکھوں والے تھے تو یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے یہاں الٹا کرنا پڑے گا یا یوں کہنا پڑے گا کہ ہرن کی آنکھ ہے جیسے سے ہمارے نبی کی آنکھ ہے کالی آنکھیں اشکل لمبی پتلی سیاہ لمبی اشکل لمبی موتی کالی اشکار ہی وطف وطفل دراز بھویں گھنی بہاروں کے بغیر ناک بلند ہونٹ کیسے تھے ولی الفم ولی الفم خوبصورتی کے ساتھ کھلا چہرہ دانت کیسے تھے دانت کیسے تھے اشنب باریک دانت مفلچ درمیان میں خلا رنگ کیسا تھا یسر ان مثل حد الغمام جب آپ مسکراتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے اولے بادلوں سے نکل کے باہر آ رہے ہوں ان مسلزوم براقت سنایا براقت سنایا جب کبھی آپ مسکراتے تھے تو کبھی آپ کے دانتوں کا نور دیوار پر بھی جا کے پڑتا تھا ایسے بجلیاں کونتی تھیں آپ کے دانتوں سے براقت سنایا اشنب مفلج الاسنان عن مثل حد الغمام جیسے اولے ہوں برستے ہوئے اور جیسے موتی ہوں لڑی میں پروئے ہوئے اور آپ کے گال کیسے تھے سہل الخدین سہل الخدین نہ باہر لٹکے ہوئے نہ اندر پچکے ہوئے برابر برابر آپ کا چہرہ کیسا تھا مدور چل کمر لل بدر چودویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا گول اظہر اللہ آپ کا رنگ چمکتا تھا کلیوں کی طرح کلی پھول بھی نہیں کلی کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے اظہر اللہ جابر ابن سمرا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اوپر چودویں کا چاند تھا نیچے مسجد میں مدینے کا چاند تھا ہے تو کہتے ہم دونوں کو دیکھ کبھی اوپر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے تو ہمیں اللہ کے محبوب کا چہرہ آسمان کے چاند سے زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا یہ وجہ القمر لئی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا کھلا رنگ کھلا ماتھا چمکتا رنگ اٹھا ہوا ناک ستواں ناک اور خوبصورت ہون خوبصورت دان پرگوشت چہرہ اور آپ کی داڑھی کیسی تھی لہیا کپسل لہیا آپ کی داڑھی گھنی تھی نہ کٹائی نہ مڈائی مڈانا تو دور کی بات ہے کبھی کینچی بھی نہیں لگائی کس لہیا گھنی دہڑی خوبصورت دہڑی شدید و سواد شار سیاہ کالے بال سر کے بھی داڑھی کے مبارک کے بھی گھنی داڑھی گھنے بال اور آپ کی گردن کیسی تھی کہنا ہو جی دتن کی صفا الفبا آپ کی گردن ایسے تھی سوراہی دار لمبی گردن جیسے مورتی کی گردن کو تراش کے گھڑ کے بنایا جاتا ہے ایسے آپ کی لمبی گردن تھی تراشی ہوئی بنائی ہوئی جیسے کسی نے بنا دی ہو اور اور بدن مبارک کیسا تھا الخلق متماسکن جسم معتدل برگوش گٹھا ہوا اور آریہ صدیئن والبطن جسم بالوں سے خالی اشارت ذراعین کلائی پہ بال آل صدر تھوڑے سینے پہ بال آل من کے بین تھوڑے کنٹھم پر بال اور تھوڑے یہاں بال باریک باریک چھوٹے چھوٹے بڑے نہیں گھنے نہیں باقی سارا جسم بالوں سے خالی موصول ما بین لبتی السرس وشارن بشار یجری کل خط باقی جسم بالوں سے پاک سینے سے ایک بالوں کی لکیر چلتی تھی جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی یہ یوں آتی تھی باقی سارا وجود آپ کا بالوں سے پاک تھا انور المتجرت جو جسم کپڑے سے باہر ہوتا تھا وہ چمکتا تھا سوا البتنے وقت صدر آپ کا پیٹ اور سینا برابر ہوتا تھا یہ نہیں کہ میاں صاحب ادھر اور پیٹ ادھر ہاں؟ وہ پیٹ ادھر کو جا رہا میاں جی ادھر کو جا رہے ہیں نہیں نہیں سوا البتن و صدر آپ کا سینہ اور پیٹ برابر رخم الادیف آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط آ صدر چھاتی چوڑی آ ما بین المن کے بین کندھوں کا درمیانی فاصلہ خاصا زیادہ خاصا زیادہ اور طویل الزندین آپ کی کلائی لمبی سائل الاطراف آپ کی انگلیاں خوبصورت اور لمبی انگلیاں خوبصورت اور لمبی راہ بر راہ آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ شسن القفین والقدمین پاؤں اور ہاتھ پر گوشت تھے پر گوشت تھے ہتھیلی کشادہ پاؤں اور ہاتھ پر گوشت تھے مسیح القدمین آپ کے پاؤں بڑے نرم اور چکنے اور خمسان الخم سین آپ کے پاؤں کے تلوے بڑے گہرے تھے زیادہ گہرے تھے یہ نشانی ہے تیز چلنے کی طاقت سے چلنے کی اور اپنا پاؤں پورا اٹھا کے رکھتے تھے ایسے گھسٹ کے نہیں چلتے تھے جسا کے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنا پاؤں پورا بھرپور بھر کے رکھتے تھے ایک ایک ایسا بنا لیا کہ کوئی اس کا نسل نہیں یہاں رکھ پھر اس وجود کی قسم کھائی تیری جان کی قسم پھر اس کی رسالت کی قسم کھائی یا سین الحکیم ان نقل المرسلین پھر آپ کے شہر کی قسم کھائی وہ البلد امین پھر آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی ون نشم ادا ہوا ماں بل صاحب نون ول قلم خود صفائیاں پیش کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو ایسا جمال بخشا ایسا جلال بخشا اما آشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھری مار لیتے ہیں ہاں ہاں ہم ایسے نبی کے دائی ہیں تو پہلے سودا تو لوگوں کو بتاؤ ہے کیا نبی ہے کیا اس کی سنت پہ کیوں آئے کوئی پہلے پتا تو چلے ہے کون کیسا ہے کیسا تھا کیسا حسین کیسے جمال والا کیسے کمال والا آواز کیسی تھی سوت ہی سہل گرجدار آواز دروب آواز باروب آواز سمت خاموش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا اللہ الوقار وقار کا پیکر نظر آتے تھے بھائی تکلما جب بولتے تو کیا ہوتا تھا اللہ البہا آپ پر ایک رونق آ جاتی تھی ایک جمال آ جاتا تھا ایک حسن آ جاتا تھا آپ کا کلام کیسا تھا خزرات فرزات نظم نے یہ تحدر آپ کا کلام ایسا ہوتا تھا جیسے موتیوں کی لڑیاں پڑے جا رہی ہوں موتیوں کی لڑیوں کو پرو پرو کے لا رہا ہو ایسے میرے نبی کا کلام موتیوں کی طرح لڑیوں میں پرویا ہوا ہوتا تھا ارے میرے بھائیو یہ ہے ہمارا نبی اس نبی کی دعوت سدا لگاؤ پوری دنیا کے انسانوں یہ ہے وہ راہدر وہ راہور ہے وہ ہادی ہے وہ کامل ہے وہ اکمل ہے وہ افضل ہے وہ اعلیٰ ہے وہ اشرف ہے وہ اکرم ہے وہ انور ہے وہ احسن ہے وہ ابہا ہے وہ عالم ہے وہ اشیا ہے وہ اصح ہے کیا میں جتنے بھی الفاظ لاؤں مجھے میرے رب کی قسم ہر لفظ ہر ہر لفظ وہ میرے نبی کی صفات کو بیان کرنے میں اس طرح چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے لمبے قد والے کو کوئی چھوٹے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جیسے وہ اس کو پوری طرح نہیں ڈھانپ سکتا دنیا کا حسین سے حسین کلام بہتر سے بہتر تعبیر اللہ کے نبی کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے ہم کیا کہیں گے آلہ سب سے اعلیٰ سب سے اشرف سب سے اکمل لیکن لفظ اشرف بھی آپ کی شرافت کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا لفظ اکمل آپ کے کمال کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا لفظ اعلیٰ آپ کی بلندی کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا لفظ آسن آپ کے حسن کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا لفظ اجمل آپ کے جمال کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا لفظ اشخا آپ کی سخاوت کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا کہ نہیں نہیں نہیں میں آپ کی سخاوت کو بیان نہیں کر سکتا میں آپ کے جمال کو بیان نہیں کر سکتا میں آپ کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا میں آپ کے علم کو بیان نہیں کر سکتا میں آپ کی شرافت شرافت کو نہیں بتا سکتا ہمارے پاس سب سے زیادہ لفظ شرافت کو بتانے کے لیے اشرف علم کو بتانے کے لیے عالم سخاوت کو بتانے کے لیے اصخا جھوٹ کو بتانے کے لیے اجرت اور کرم کو بتانے کے لیے اکرم اور افضل کو بتانے کے لیے افضل فضیلت کو بتانے کے لیے افضل لیکن میرے بھائی ہو اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں جب عربی میں کوئی نہیں تو اردو میں کہاں سے آئے گا فارسی میں کہاں سے آئے گا انگریزی تو ہے لولی لنگڑی زبان ٹیکنیکل زبان ہے تو میرے بھائی ہو جب عربی بھی عربی سے افضل اور اکمل اور اجمل اور آسن اور ابہا اور انور یہ بھی جب میرے نبی کی عزت کا جب مرتبہ آیا تو لفظ عز آپ کی عزت کو بتا نہ سکا جب آپ کے حسن کا مقام آیا تو لفظ احسن آپ کے حسن کو بتا نہ سکا جب جمال کا مقام آیا تو اجمل آپ کے جمال کو بتا نہ سکا جب علم کا مقام آیا تو لفظ عالم آپ کے علم کو بتا نہ سکا جب سخاوت کا مقام آیا تو لفظ اشرف آپ کے مقام کو بتا نہ سکا اور جب جب کرم کا مقام آیا تو لفظ اکرم آپ کے کرم کو بتا نہ سکا جب شرافت کا مقام آیا تو لفظ اشرف آپ کی شرافت کو بتا نہ سکا میں کہاں سے بتاؤں اس کی تعریف میں کہاں سے الفاظ لاؤں میں کہاں سے علم لاؤں میں تو طالب علم ہوں چھوٹا تھا ہاں لیکن یعنی میرے بھائی درد یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے تذکرے چھوڑ دیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کا پتہ ہوتا ہے اس کی ایک ایک حرکت و سکون کا پتہ ہوتا ہے اس کی شکل یاد رہتی ہے اس کی ادائیں یاد رہتی ہیں تو اللہ کے رسول سے عشق کرنے والا دل لاؤ کہیں سے کراچی میں کسی منڈی میں بکتا ہو تو خرید لاؤ نکال کے پھینک دو اس گندے دل کو جو اللہ سے بنا آشنا ہے اور اس کے رسول سے بنا آشنا ہے کوئی آنکھ لاؤ ایسی جو ان کی یاد میں رویا کرے کوئی کان لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے جو اس کا کلام سن کے تڑپا کریں کوئی وجود لاؤ ایسا جو ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کے مزین ہو کوئی منڈی کاش ایسی ہوتی جہاں سے وہ دل ملتے ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں کوئی آنکھ کہیں سے فروخت مل جاتی جو اس کی یاد میں اپنے نیر بہاتی کوئی کان کہیں سے مل جاتے جو اس کے کلام کو سن کر پورے دل میں پورے پورے وجود کو تڑپا دیتے گرما دیتے کیا کریں یہ فروخت ہونے والا سودا نہیں ہے یہ مول بکنے والی چیز ہوتی تو کوئی مالدار ہدایت سے خالی نہ ہوتا یہ بکاؤ سودا نہیں ہے منڈی کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ درد کی بات ہے اتنی زندگی گزر گئی کبھی اللہ کے رسول کی محبت میں تنہائیوں میں بیٹھ کے رونا نہیں آیا ہاں ہاں جو آپ کے لیے ساری زندگی رویا اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے بندوں کے لیے رو اس کو بھی اس پہ ترس آ گیا کہ اتنا تو نہ رو میں نے کہا تو تھا لیکن اتنا تو نہ رو فلا تذہب نفس کا علیہ حسرات میرے نبی اتنا تو نہ رو کہ تو خود بھی مر جائے جو ایک ایک امتی کے لیے رویا اور تڑپا اور مچلا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا نہ رو گو آج وہ اسی اسی کی امت بھلا چکی کہ کوئی تھا جو ہمارے لیے ساری ساری رات روتا تھا کاش کے پہاڑوں کی زبان ہوتی اور ہم ان سے کہتے کہ ذرا ہمیں وہ سناؤ داستان کہ کس طرح دو جہان کے سردار کو یہاں پتھر پڑے تھے زمین آسمان کانپ اٹھے فرشتے رو دیے زمین رو دی پہاڑ رو دیے جاؤ اوٹ کی بادی سے پوچھو کس طرح یہاں دانت ٹوٹے تھے اس کے کیسے اس کے کندھے پہ زخم آئے تھے کیسے اس کے سر میں لوہے کی کڑیاں گز گئی تھیں کیسے اس کی گالوں میں لوہے کے ہو کی کڑیاں گھس گئی تھیں اور کیسے وہ بے ہوش ہو کے گرا تھا اور کس کے لیے رویا تھا اور کیوں ساری رات تڑپا تھا اس کی اولاد تو بخشی جا چکی ہے سیدا شباب اہل جنت الحسن وال حسین حسن حسین جنت کے سردار بن چکے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی ہے علی کو خوشخبری مل چکے گا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اس کی بیویاں وہ ازواج الامہات المومنین بن چکی ہیں جنت میں آپ کے ساتھی بن چکی ہیں اس کے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنہ کے تحت سارے صحابہ کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے ہیں پھر یہ رات تو کون ہے جو رو رہا ہے یہ کس کی کربناک ہے جو عرض کے فرشتوں کو بھی رلا رہی ہے یہ کس کا تڑپنا ہے یہ کون ہے جو سجدوں میں بے قرار ہے یہ کون ہے جس کی پنڈلیاں پھٹ رہی ہیں جس سے خون رس رس کر اس کے قدموں میں جم رہا ہے یہ کون ہے جس سے اس کی وادی میں سنگ دل جس جس کا دل سخت ہم کہتے سنگ دل ارے جس کو دیکھ کر سنگ بھی موم ہوئے تائف کے پہاڑ رونے لگے جس کے ظلم کو جس کو ظلم ہوتا دیکھا تو تائف رو دیا آسمان رو دیا زمین رو دی اور وہ پھر کیا کہہ رہا ہے اشکو کا اللہ میری محنت میں کمی ہے میں نے کچھ کمی کر دی اللہ سے گلا کیا میں حضانی اے میرے مولا کس سے گلا کرتا ہوں یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا علا من کن کے حوالے تو مجھے کر دیتا ہے ان الفاظ کا میں درد کیسے منتقل کروں آپ کی طرف میں تو میں ٹھیک نہیں کر سکتا میں درد کیسے منتقل کروں الا اللہ مجھے کس کے حوالے تو نہیں کر دیا الا ادون یا دن میں لگتا ہے امری اللہ میرے دشمنوں کے میرے حقوں نے مجھے حوالے کر دیا نادانوں کے تو نے مجھے حوالے کر دیا لیکن یا اللہ علم تو کن شاختن فلا اچھا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں کوئی ایسا رونے والا تو مجھے دکھاؤ کوئی ایسا تڑپنے والا تو مجھے دکھاؤ ساری ساری رات کے آنسو ساری ساری رات کی بے قراریاں پیٹ سے پتھر باندھ لیے اولاد کو بھوکا رکھ دیا گھر کھجور کے شاخوں سے بنائے ساری زندگی انہیں گزار دی اور آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تھکا ہارا مسافر منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے جبریل اندر اسرائیل باہر یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل بھی اپنی طاقت کے اندر نہ آ سکا جبریل اندر گیا یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے اجازت ہو تو اندر آ جا جہاں اسرائیل بھی آتے ہوئے اجازت لے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آ جائے رسول اللہ جب سے موت کا کام ملا ہے کبھی کسی سے پوچھا نہیں نہ آئندہ پوچھنا ہے آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اجازت ملے تو اندر آنا ورنہ واپس آ جانا اجازت ملے تو جانا نہیں تو واپس یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ملا ہے کسی کو اختیار نہیں ملا نہ ملے گا آپ پہلے اور آخری ہیں آپ چاہیں تو رہیں کوئی پابندی نہیں اور چاہیں تو چلیں تو میں اپنا کام شروع کروں آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو وہ بولے یا رسول اللہ اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں کاچا تو جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں ہاں آخری گھڑیاں آ چکی ہیں غم پھر بھی امتی کا ہے ایک ہفتہ قبل صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رو دیے ہم نے کہا میرے تمہیں آخری سلام ہو تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا اور کیا مت جو میرا میرا کلمہ پڑے سب کو کہہ دو کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا ہاں ہاں جو اتنا وفائیں دے گیا اسی کو آنکھوں نے رونا اسی کے لیے رونا بھولا دیا اسی کی یاد میں تڑپنا بھول گئے اسی کے احسانات پسے سے پوش تھا نسیاں نے ابن کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہاں پوری بات سنو جب آئے تک آوا کو ملا حفظ کو ملا کوا کو ملا ایت کو ملا نسر کو ملا اور مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو اللہ تمہارا مددگار ہو اللہ تمہیں قوت پہنچائے اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تمہارا ساتھ دے اللہ تمہاری نصرت کرے اتنی لمبی دعا ہے جو آتے صحابہ کو دی ہے اور ساری امت کو دی ہے یا رسول اللہ یہ بھی جانے کا وقت آ رہا ہے کہاں کوچ کا وقت آ گیا پھر آخری دفعہ جب باہر آئے ہیں نمبر پہ تشریف فرما ہوئے کہہ لوگ ہو میں بھی ایک انسان ہوں ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کہ آج مجھ سے بدلہ لے لے کسی کا میں نے کوئی حق لے لیا ہو کسی پر جاتی کر دی ہو میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو کوئی قرضہ دینا ہو میں حاضر ہوں مجھ سے لے سکتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا یا رسول اللہ میرے چار گرہم آپ نے دینے ہیں آپ نے کہا عباس میری طرف سے ادا کر یا تو امت سے معافی مانگ رہے ہیں الفاظ معافی کے نہیں ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں کوئی بدلا لینا چاہے تو آ کے لے لے جو بچھ گیا کٹ گیا مٹ گیا پٹ گیا اس امت کے لیے یہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں کسی نے بدلا لینا تو لے ہاں، جس کی پرواز کعبہ قوسین ہو جس کے سامنے عرش بھی منزل بنے عرش میں جو پیچھے چھوڑ دے ستر ہزار نور کے پردے جس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور اللہ سے دل مشافہ بات کرے تھے اتنی بڑی ہستی اپنے آپ کو پیش کر رہا میں حاضر ہوں مسود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے گھر والے میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے کہ یا رسول اللہ جنازہ کون پڑے گا کہ تم سب مجھے غسل دے کے باہر چلے جانا پہلے میرا دوست جبریل آئے گا وہ میرا جنازہ پڑے آسمان کے فرشتے آئیں گے میرا جنازہ پڑے اس کے بعد تم آنا اور باری باری آ کے میرے لیے دعا کرنا آپ کا جنازہ نہیں پڑا گا جیسے ہمارے پڑے جاتے ہیں لوگ آتے تھے ایک قطار میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے تھے پھر نکل جاتے تھے پہلے مرد پھر عورتیں پھر بچے اس طرح سارے مدینے والوں نے تو جبریل واپس گئے آپ نے کہا جبریل میرا رب میری ملاقات چاہتا ہے تو جاؤ اللہ سے پوچھتے ہوں میری بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں جبریل واپس آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بس اللہ نقرت آئینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ عمر رفیع اے مولا اپنے پاس بلا لے ادھر آخری وقت ادھر اسرائیل نے کام شروع کیا ادھر پھر امت کو نصیحت السلام ملکت ایمان حکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا جاؤ کراچی میں دیکھو کتنے ہیں جو نماز چھوڑ چکے ہیں وما ملکت ایمان حکم غلاموں سے اچھا سلوک کرنا صرف غلام براد نہیں ہے بے بس بے کس غریب لوگ مسکین لوگ دو لفظوں میں سارا دین حقوق اللہ السلح حقوق العباد وما ملکت ایمانکم ماتاتوں سے غلاموں سے غریبوں سے مسکینوں سے ناداروں سے ضرورت مندوں سے اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا ظالم نہ بن جانا متکبر نہ بن جانا سرکش نہ ہو جانا مغرور نہ ہو جانا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پھر آواز اور پست ہوئی پستے اصل السلام نماز نماز نماز نماز اسی کو دوہرا رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پھر آخر میں کہا اللہ عمر رفیق اے مولا اب میں بھی تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اور تھکا ہارا مسافر تیئیس برس کی زندگی گزار کر آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن آپ کی نبوت کے بنتے ہیں آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن آج اپنی منزل پہ جا پہنچا حضرت باہر تھے انہیں پتا چلا دوسری بیوی کے پاس گھوڑا دوڑا چھلنگ لگائی اندر آئے چادر پر چادر ہٹائی ماتھا چوما دو گرم آنسو ٹپ کے خلیلا پھر چوما پھر کا سفیا پھر چوما پھر کا نبیا ہائے میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا ہائے میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا ہائے میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا اب اللہ آپ پہ دوسری موت کبھی نہیں لائے گا یا رسول اللہ مسجد میں آئے شور مچا ہوا گم سم کوئی رو رہا عمر کو تلوار نکالے جو کہے گا اللہ کا نبی مر گیا میں قتل کر دوں کوئی نہیں مرے کوئی نہیں مرے ابکر اب آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ نہیں ڈرتا نہیں ڈرتا حضر بکر ممبر پہ آیا اور رعایت پڑی ان کا میتن میتون نو محمد اللہ رسول خلق من قبل ہے رسول کہہ لو وہ سن لو جو اللہ کے پجاری تھے اللہ زندہ ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پجاری تھے تو آج اللہ دنیا سے اٹھ گئے چل سمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ حضور چلے گئے اور میری ٹانگوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا میں دھڑام سے زمین پہ گرا ہر کلی غسل دے رہے اور کہ یا رسول اللہ ہر کلی غسل دے رہے یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں منع نہ فرماتے رونے سے تو آج ہم جہان کو آپ سے رونا رو کے دکھاتے یا رسول اللہ آپ وہ غم دے کر گئے ہیں کہ جس کے بعد ہر غم ہلکا ہو گیا وہ دکھ دے کر گئے ہیں کہ جس کے بعد ہر دکھ ہلکا ہو گیا آپ کی موت سے یا رسول اللہ انسانیت کا وہ نقصان ہوا ہے جو کبھی کسی نبی کی موت سے نہ ہوا کہ آپ اپنے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر کے چلے گئے ہاں ہاں بلا رضی اللہ عنہ اذان کے لیے آئے زور ابھی تجویز نہیں ہوئی تھی جب اشوزان محمد کیا تو وہی زبان بند ہو گئی رو رو رو گئے ہچکی لگ گئی اذان جلدی سے پوری کر کے چھلنگ لگائیں کسب کا ہو آج کے بعد میں اذان نہیں دے سکتا نہیں دوں گا ہاں آخری یاد قبر میں اتار دیا گیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو فضل ابن عباس پھر عباسرے سلی عبداللہ ابن عباس اترے تین آدمی اندر اترے صرف اہل بیت میں سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے اپنی انگوٹھی بیچ میں گرا دی جب یہ تینوں حضرات باہر نکلے تو مغیرہ بن شوبھا کہنے لگے عباس میری انگوٹھی گر گئی ہے اجازت ہو تو اٹھا لوں ایک ہیلا کیا عجیب و خوبصورت اجازت ہو تو اٹھا لوں کہاں ہاں؟ اٹھا لو ابھی تو لہد کو بند نہیں کیا انہوں نے انگوٹھی نہیں اٹھانی تھی میں تو آخری کا کرنا تھا اپنے محبوب کا لحد میں اترے اور انگوٹھی چھوڑ اور حضور کر کے لیٹ گئے سینے سے چمٹا لیا میرے بھائی اللہ کے رسول سے محبت سیکھو اللہ سے محبت سیکھو آخرت کے شوق رکھو یہ پھر بات کب آگے چلے گی حال منتقل ہوتے ہیں یہ پیغام ہے تبلیغ کا جو ہم دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا چاہتے ہیں جنت اور جہنم کا تعارف کرانا چاہتے ہیں بلا ولی ولی ولی واحد اس کے لیے نکلنا ہے اس کے لیے در ٹھوک رہے ہیں گھر بیٹھے یہ ملنے کا سرمایہ ہوتا ہم گھر میں چھوڑتے گھر بیٹھنے ملنے کا سرمایہ ہوتا تو سمت کو در بدر ٹھوکریں کھانے کا حکم نہ دیا جاتا کہ گھر بیٹھنے ملنے کا سرمایہ نہیں ہے اس بھائیوں ایک سے اللہ کے واسطے آج تک جو اللہ کے رسول سے تعلق بنانے کی نہ نیت کی نہ چلے میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر توبہ کریں مجھے پتا سارے چار مہینے کہاں دیں گے جیسے میری کمزور دعوت ویسے اگر کمزور تشکیل لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا مجمع آج توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہم نے تو آج تک نہ تجھے اپنایا نہ تیرے محبوب کو اپنا بنایا اللہ اس نے ہمیں معاف کر دیں تو یہ تو سارا مجمع آج نیت کرے یہ تشکیل تو کرو اپنی بولو ہم نے توبہ کی کرو اتنا تو اللہ کے واسطے ہم طے کریں کہ یا اللہ آج ہم اپنی سواری کی لگام تیری طرف پھیرتے ہیں شمر قرآن ساقل اظہار مہاجرا عجوب صحب خیر نفسن و مالکا رسول ملک نا صفو کلحدا کی تو آج تک ہم نے اللہ اس کے رسول کو اپنا بنائی نہیں نہ اس کا تعارف کا دنیا میں کرانا اپنا کام سمجھا اس پر تو توبہ کرو بولو بھائی کر لی توبہ یہ تو ایک بھی نہ اٹھے بغیر توبہ کے سمجھنے میں سے جرم کو جرم سمجھو کہ نہ اللہ سے لو لگائی نہ اس کے محبوب سے دل لگایا نہ اس کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھرے نہ اس کے کلمے کو لے کر دنیا میں پہنچایا اس پر ہم سب توبہ کریں یہ تشکیل تو سو فیصد ہو سکتی ہے کوئی بغیر توبہ کے نہ بیٹھے میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں آج اپنی سات کا زندگی پر ندامت کے ساتھ کر دو توبہ ایک آنسو اللہ کو دے دو اللہ ستر سال کے گنا ایسے دھو دے گا کہ ہم یہ ایک کرتے کو دھونے کے لیے دو بالٹی پانی چاہیے تب بھی صاف نہ ہو اللہ کو ایک کترا آنسو کا دے دو اللہ سو سال کے گنا دھو کے واپس کاپی کر دے گا لے صاف دستا ہے دوبارہ کا تو کوئی توبہ تو کرنے والا ہو کوئی تو آنسو بہانے والا ہو کہ یا اللہ میری توبہ ہمیں معاف کر دے تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے دل کی دنیا اجاڑ دی بستی ویران ہو گئی ابڑے چمن کے مالی ہیں ہم ہاں ہاں ذمہ دار کی فصل ہے ہے اس دفعہ ہمارے ہاں کپاس کو سنڈی پڑ گئی سارے خانوال وال کی کپاس خراب ہو گئی سوائے چند ایک سنو زمینداروں کی ہائے جا کے بغیر تقریر کے آپ کو رلا دیں گے ان کے اندر سے ہائے نکلتی ہے جس مالی کے باغ کو آگ لگے جس کا چمن اجڑ جائے جہاں خزاں ہی ڈیرے جما لے باد بہار کا جھونکا بھی جس باغ کو نصیب نہ ہو اس باغ کے مالی کا کیا حال ہوگا ہم اس اجڑے چمن کے مالی ہیں جس نے ساری زندگی گزار دی پر خزاں یہ خزاں دیکھی کبھی بہار ایک جھونکا بھی کا نصیب نہ ہوا صوبہ تو کریں کہ شاید کبھی بقایا دنوں میں کوئی بہار آ جائے ہاں چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں بلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتاتا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا تو سارا مجمع اللہ کے واسطے آج توبہ کریں بغیر توبہ کے کوئی نہ اٹھے ٹھیک ہے یہ تو تشکیل سو فیصد ہو گئی اور اس کے دل میں لگ گئی ٹھک گئی ہے وہ ساری زندگی کی نیت کرے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے تعارف کو لے کر پھریں گے تیری سزا لگائیں گے تیرے محبوب کے نغمے گائیں گے تیرے نبی کے گیت گائیں گے جنت جہنم کا تعارف کرائیں گے یہی بولتے بولتے یہی مالا جبتے جبتے ہم تیرے پاس پہنچ جائیں گے آج ہم اس کی نیت کرتے ہیں اس کے لیے بھائیو مجھے میں نے تو سب نے کر لی توبہ ٹھیک ہے نا تو کر لینا سب نے اب بھائی نقد بولو سات مہینے کے لیے سال کے لیے وہ پہلے بولیں تو چار مہینے والے بولیں اب باری باری بولتے جاؤ نام لکھاتے جاؤ تو دلی دل میں پکی کرو سارے عالم کو بیدار کرنے کے لیے جو اٹھے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا فرمائیے سال کے لیے اور سات ماہ ملکوں کے لیے فرمائے میرا بول ختم ماں باپ کا بول شروع کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے ملنے کا پتہ Madni recording centre Fatima plaza دکان نمبر تین بلاک سات فیڈرل بی ایریا نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد Karachi phone six double three double three six zero مطلب